کی بات توحید اور شرک شرپ اندر یہ ہے مبالتا آفرینی والے پاس میں نہیں رہنا مبالتا آفرینی جی ہے وہ تمہیں پتا اس دے کن طرف مبالتے کا ادارہ کرنا اپنے ادا پاس گلا شان سمجھ سمجھتے مطابق وہ بھی دعوی نہیں امید بڑی ہاتھ ہوئی ہونا ہے جو نہ چیز نے بیان کرنا یہ بھی وہی بے نیازی کے پیش نظر آج کر رہے ہیں ورنہ سرف سالحیم کی تحقیقات کا نچوڑ تو یقین ہے اگر یقین تو علم تمانی نہ تو نفس میں کسی پاس نہیں جانا عزیزم اللہ پاک تو علاوہ کسے نو پکارنا یہ شرک کا دار و مدار قرار دیا جاتا ہے کئی بعض اوقات زندے مردے کا فرق کیا کہ زندہ نو پکارو تو توحید ہے توحید کے مطابق کہ اگر مردہ نو پکارو گے تو شرک ہو جائے گا کئی حاضر تے غائب کا فرق کر دینا حاضر کو پکارو یعنی پاؤں زندہ ہو گیا بڑا غائب ہے تو حاضر نو پکارو تو ہو جائے تو تو بنا سکے اگر غیر نو پکارو گے تو شرک ہو گیا کیوں وہ سمجھے گا اور اگر سننے کا اس کا اعتقاد رکھو گے تو شرک ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ تعالی کی شان ہے تو جناب جی اس محفل کے اندر صرف یہ وزارت کرنی ہے یہ بہت بڑا مغالتا ہے یہ آپ کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے یا یہ کہنا کہ مردے کو پکارنا شرک ہے یا یہ کہنا کہ غیر کو پکارنا شرک ہے یہ بہت بڑا مغالتا ہے صاحب علم بندے نو ایک کام از کم نہیں بانڈ لگتا طیبات آیا یہ مغالتا لگتا ہے ایک آیت کری میں تلاوت کی تھی پڑھ کے اس کو پھر فتوا لگ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والا مشرق ہو گیا یا آدم پہن والے مشرق ہو ہوگا کیڑی آیت فساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا سیدھا سادہ ترجمہ بے شک مسجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو لہذا پکارنا شروع ہو گیا ایک اور گل ہے کہ یہ سمجھ نہیں کہ پھر زندہ مردہ یا حاضر غائب کا فرق نہیں ہوگا اگر اس آیت کریمہ پر رہیں یعنی جی میں ظاہر مانک صرف موٹا موٹا ظاہر لگ رہا ہے پیار اور اس نے صحیح اور حقیقی مانے اور نہ جائیں پھر تو مطلب یہ نکلے گا کہ میاں مسجد جس وقت تھی اللہ نے پکار رحمان یا اللہ یا رحمان اس وقت کسی کو حق پکارو لہذا بچے سپیکر بند کر بچے سپیکر کھول پانی لیا روٹی لیا کری وہ کری یہ پکارنا حرام تو شرک ہو جانا ہے کیونکہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہے اللہ کے ساتھ کسی ہونے سے پا گڑ پی گیا بچوں کو نکلنا لگا ہی نہیں نہ کوئی تو نکلے گا نہ کوئی ساڈے ورگا والا نکلے گا شاہ جی کیبل جی, جی کیونکہ آیت تو کہہ رہی ہے مسجد اللہ کے لیے ہے اس کا مطلب یہ ہوں موٹے موٹے مطلب تو رہنے تو بھائی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی کو لہذا جب مسجد بگڑ جاؤ پھر جن کو پکارو اور اللہ کے ساتھ لہذا اگر کوئی مسجد میں آئے اور اللہ کو نہ یاد کرے کسی اور کو پکارتا رہے ٹھیک ہے کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو ہوں یہاں سوائے جگڑا میں کی آخ سکتے ہیں تباہی ہے مطلب ہی ایسے نے کہ کوئی بچے گا ہی نہیں سکتا نہیں ہوں یہ صحیح مانا صحیح مطلب جگڑا والے پاس نہیں جانا صحیح مانا اور مطلب جڑا اللہ رسول کے نزدیک ہے ان شاء اللہ وہی مانا ہے سڈے بزرگوں نے دین کرتے لگے لیکن دیکھو گل مطلق پکار بھی نہیں سجنا پکارنا کوئی شرک نہیں بنتا اس آیت کریمہ دا اشارہ اور دوسری آیت کریمہ دی وضاحت اور سراحت اس آیت کریمہ دے معنی واضح کر دیں یہ اشارت النس دوسرے دی عبارت النس یہ مانا واضح کر دیں اللہ تعالی نے اشارہ کی لگایا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اس تو پہلا ایک جملہ کھڑا ہے انل مساجد اللہ بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں یہ اشارہ پہ وہ کی کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر مت ہوگا اشارہ کتھوں انل مساجد اللہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا لا تدرو مع اللہ احدا یہاں پر فا فا فلا یہ پہلے جملے سے ایک شرط معروف رکھی گئی ہے جو سمجھ آتی ہے جو اس کا جواب ہے کہ مسجد اللہ کے لیے ہیں جب مسجد اللہ کے لیے ہیں تو کسی اور کو اللہ کے ساتھ مت پکارو اور تھی خود سمجھدار ہو خالی بخار کی گل اگر ہوں تو پیچھے یہ آخر کی لوڑ کہڑی سی کہ جب مسجد اللہ کی ہے ہوں مساجد بول کے یہ مطلب نہیں کہ مسجد مسجد کے بچ اللہ چلتا کشن نہ پکارو مسجد باہر نکل پکارو نہ مساجد بول کے علمی نقطہ بڑا علمی نقطہ ہے مساجد کا ذکر یہ ہے محل مساجد مسجد کی جمع مسجد کہتے ہیں لغت کے لحاظ نال جگہ کہتے ہیں وہ چاہے مسجد تو باہر ہوئے چاہے مسجد ہوں ویکرے محل ارادہ حال اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل علاقہ ہے حالیت اور محلیت کا قرآن مجید کی اور آئے سنو خزو سینا تک آئندہ کل مسجد اللہ فرماتا ہے ہر مسجد کے پاس اپنی زینت پکڑو مفسرین نے لکھا مراد کی یہ نماز وقت لباس فرمائی جی نماز پڑھنا پڑھنا حرام ہے ادے واسطے لباس پہننا فرض ہے اس سے آیت تو سکے خود ان کل ہوں ہے مسجد مراد نماز زینت پکڑو یعنی لباس اندر کھلے مسجد ہر مسجد کے وقت یعنی ہر نماز کے وقت اوپر ہوا اتنے مسجد کا لفظ ہے تو مفسرین کرام کہہ رہے ہیں نماز کہ مسجد بول کے مراد نماز ہے اگر مقید کریے نا مسجد نال تو تو پھر مطلب ہے مسجد باہر اگر ہوگی نماز اتنے پڑھو تو پھر نگا پڑھی جائے لہذا قربان جائے اور نماز کی بصیرت پڑھ جڑے عربی زبان دیا لطافت باریکی سمجھتے ہیں یار تک ہوں سڈے رنگ اج کل کا پڑھیا انہیں تو باقی فتوا دے دینا انہیں آخر لو جی قرآن جی بخانے وہ تو صرف آئی گل مسجد کی مولوی صاحب لہٰذا لاک بھی لا کے میں موڈے تک رکھ کے گلی چلو کے نماز پڑھا گا وہ ڈک کے بخا کے جہاں ڈکے گا میں قرآن کھول لوں گا بولے کہ کی کر سکتے ہیں بھاجی انہوں یہ آخان گے کہ تو اپنے دور کا امام تیرا ساڈا کوئی نہیں لال تالے پر لال ہے تیروں کھلی کھنا پڑنا ہے حق یہی ہے نہ تک ہونا کل مسجد ہر نماز کے وقت لباس پہنو تو مسجد بول کے مراد کی ہویا نماز بولو کیوں ایک تعلق ہے نماز کا مسجد کا یہ زیادہ تر تھا بنتی ہے نماز دی تو یہ بول کے وہ مراد لینا یہ درست ہو جاتا ہے لکھنے لگے شدت تعلق کی بنا سے ایک لفظ بول کے لفظ دوسرا مانا تھی کہہ ہو بندہ آتا ہے کسی کا برا تھی کلو فلانا لگا گلام رسول کا برا پہ آتا تھی آدھو گلام رسول لگا وہ بھائی غلام رسول یار میری نظر ہے غلام رسولی وہ بھائی کیوں یار ہوا نا برا کہڑا فرق ہوتا یہ مطلب ہے بعض اوقات تعلق کی بنا سے ایک دا نام دوجے نو دے دتا ہے یہ مجاز یہ مجاز مرسل آ گیا اتنے یہ ہوں علمی لفظ میں ایک سوکھے جو لفظ ہے تم سمجھا دیتا کہ نہیں تو اس انداز کلام مجید چاہیے مسجد بول کے قرآن کی یہ نماز کیوں نماز دی تھ کیے زیادہ تر اگر کوئی بار کے پڑھ لینا ہے تو گل اکثریت گل اکثر کے کرنے اکثر اوقات مسجد محل مقام تھائیں نماز دی تو اس تعلق کی بنا آتے مسجد بول کے مراد نماز ہو گئی تو مانا بن گیا ہر نماز کے وقت لباس اسے نو لے اسے لائجود اندر مساجد للہ مسجد اللہ کے لیے ہیں اتنے یہ دسنا نہیں کہ مسجد اللہ واسطے میں توجہ رہا کیونکہ آگے فلاں تک ہو مرتب کیا جا رہا ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اگر اتنے مساجد ہی مراد ہوتی ہیں تو مسئلہ تو باہر پھر ظاہر ہونا سی جبکہ ممکن اس چیز کا قائل نہیں تو ہر کی ہے مساجد بول کے جی اتے مسجد تو نماز مراد سی اتے مساجد بول کے وہی نماز مراد ہے ہوں مطلب یہ بنے گا وہ عبادت ساری اللہ واسطے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار رب تنگر بنا رکھا ہے یا رسول اللہ کے فتوا لگ جا ہے یا گوت الدم سے لگ جا ہے فلان شہر سے لگ جاتا ہے سلیل آیت پاک بنی کر اور بھائی یہ شاید کے صرف ان لفظوں پر تو غور کرو یہ سارے مسلمان ہی رہیں گے کوئی مشرق نہیں بنے گا ان شاء اللہ سمجھ نہیں آ رہی انل مساجے کا ہر مارا ہی بنے سب عبادتیں اللہ کی ہیں سب عبادتیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یعنی معبود ان گل کے لیے آگے صرف عبادت بولو یہ اشارہ ہے بالکل واضح الفاظ میں اس کے ابہام کو ایک اور آیت میں دور کر دیا گیا اس اجمال کی اتے وزاحت ہو گئی اس مطلق کی اتے تقلید ہو گئی اس حکوم کی تخصیص ہو گئی سمجھنے آئی متلک مطلق تو بھی کی مثال سن تاکہ مسئلہ سوکھا ہو جائے میں کہنا بھا جی میرے ساتھی اندر آ جان یہ مطلب ہو گیا میں یار پگا والے اندر آ ہوں سچی دس جہاں سیاح بندہ ہونا ہے نا سمجھ والا اتوں اندازہ لا لینا ہے کہ پہلا جڑا آخیا نا کہ ساتھی اندر آ جان اتوں مراد ہر طرح کے ساتھی نہیں پگا والے ساتھی نہیں کیوں اگوں جڑا نام ہی انہیں کہہ دیتا ہے وہ پچھلے کی وضاحت کرتا ہے ایسے طرح ہوں ساتھی آ جان یہ متلک ہو گیا عام ہو گیا پگاڑے آ جان یہ مقیت کے خاص ہو گیا آگے سمجھ گئے اور اللہ تعالی نے اتنے فرمایا کسی کو مت پکار یہ عام اور مطلق ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر جی میں عرض کی تھی نا پگا والے پھر آ جاؤ تو ہر کسی سمجھنا ہے یہ عام گل نہیں اور خاصا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اسی انداز میں اور مقام پر فرمان دیا اللہ اور اللہ کے ساتھ کسی خدا کو مت پکار اتنے انہیں نہیں فرمایا لا تب اللہ ہے آخر اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکار اتے آیا سی کسی کو مت پکار اتے آیا الہ آخر کسی اور الہ کو نہ پکار الہ خدا ہوں اتے جی گل رکھی سی رب نے چھپا کے انل مساجد للہ میں یہاں پر رکھ دی الہ میں سمجھ آ رہی نہیں تو کوئی نہ آ رہی دو تھکے تھی نہ تھکو تاری مہربانی <laughs> سبحان اللہ ایسوک کیا ہے کافی میں دیکھو سبحان اللہ پرانے مسجد دیش سبحان اللہ ایک فرمایا اور اللہ کے ساتھ کسی الہ کو مت پکار یہاں پر مساجد کی بات نہیں آئی کیوں کہ جڑا وہ مساجد للہ اشارہ سی وہ تو الہ لفظ آ گیا ادھر الہ آیا تو مساجد نہیں آیا ادھر مساجد آیا الہ نہیں آیا ہوں دونوں رلاؤ مطلب کی بنے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی خدا کو مت پکار الحمد للہ سنی مسلمان اور کوئی مسلمان بھی جو مسلمان ہے اللہ کے ساتھ خدا سمجھ کر کسی کو نہیں پکارتا رسول اللہ کو پکارتا ہے تو رسول سمجھ کر غوث اعظم کو پکارتا ہے تو غوث بندہ سمجھ گل کرے یار یار رب کسی نہ پکارو نو آ کے کیوں پیا میں کرنا صحیح وضاحت بول یہ مطلب تو یہ ہے قرآن پرانے پہ دستا ہے کہ اللہ کے نال کسی خدا نو نہ پکارو گل نہیں سمجھ اگر کوئی بچ ہوں اگلی گل آ گئی وہ جی گل ہے بھائی چلو زندے نو پکارنا جائز ہویا نا مردے نو تو شرک بن جانا یہ بھی قرآن مجید بھی جواب کہ ثابت کرنے جناب زندہ نو پکارنا شرک ہوے تو پھر قرآن اپنے حساب نال ادھر تو علم ظاہر ہو گیا ان کے جی گل یہ بھائی زندہ نو پکارنا جائز شرک نہیں بنتا لیکن مردے نو پکارنا ہر حال شرک ہے نا لیکن ہوں یہ وضاحت سمجھو اللہ دے قرآن دی دو زندہ ایسے ہوئے جنہ لانتی نے خدا ہومن کا دعوی کیتا ہے ایک فرعون ایک نمرود شرون آخر سی زمانے زمانہ اپنے وجود کا خود خالق ہے عبادت کے لائق میں وہ سی دہلی کون سی دہریا ہوں وہ بیٹھا زندہ ہے حضرت موسا اس کو پکارتے ہیں وہ کچہری وہ کے قوم کو پکار دیں ادھر دیکھو بھائی دو شخص پکار رہے ہیں کس کو پکارتے ہیں زندہ کو ایک حضرت موسا ہے اللہ کے رسول ہیں دوسرے دی قوم وہ بندے جڑے اس خدا سمجھتے سن دو بندے پکار رہے مورسا پکار دے نے یہ رسول بھی نہیں مشرق نہیں بن رہے دوسرا قوم کا بندہ ہے وہ پکارن مشرق ہے ہوں اگر اسی کہنے ہاں کہ زندہ نو پکارنا شرک ہے تو دونوں مشرق ہو توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اگر اسی کہنے ہاں زندہ نو پکارنا شرک نہیں تو پھر دونوں مشرق نہ ہو جبکہ حقیقت یا ایک مشرق ایک رسول ہے سبحان اللہ ہکار کنو رہے نے زندہ نو فرونا کو تم سب کر کنو کو پکار رہے نے زندہ ایک پکار والا رسول دوسرا مشرق کیوں بھائی جی زندہ نو پکارنا ہوئے شرک دونوں مشرق جی لیکن ایک مشرق کے کی پچو گل جی وہ پہلو سمجھا آیا چو کھڑ کے وہی اتے آنی حضرت موسا کلیم پکارتے ہیں تو بندہ سمجھ کر اور وہ زندے کو پکارتا ہے خدا سمجھ کر اڈ گیا مردے والا فرق کہ نہ اڈیا کوئی دیکھیے تو جا کے آخیے بھی یہ خدا مننا یہ جائز ہے جی کہنے پکارنا ہے شرک تو پھر زندہ شرکا بچہ پکارنا بھی شرک ہونا چاہیے اگر کوئی بچ تب ہوا ہے کہ خالی زندہ نہیں کوئی ہور بچ گل آ کہ وہ آ خل آؤں وہ دسو بھی کی آ مکالتا پایا جا جی گل یہ زندہ سنتا وا سنگا میں یہ کر سکتا وا وہ یہ ہے وہ بےمیا یہ قدرت والا ہے وہ بےقدرت آ جا ہوں گل پھر پکار بھی تو نہ ہوئی نہ گل تو پھر اگاں کوئی ہور ہوا گئی وہ پاسا کی ہویا کہ علم قدرت ہے سو سمجھ نہیں لگی تو یہ سمجھو اتے جدو گل آئے گی تو پھر دعوے ہو جان گے دوا یہ جنہوں جان پکارنے ہاں مرن تو بعد نہ انہوں دا کوئی علم ہے نہ انہوں دی کوئی طاقت ہے دوسرا دعوی یہ کہ موت تو بعد انہوں کا علم انہوں کی قدرت انہوں کی شان جدو زندے نو جس بنا سے پکارنا جائز بنتا ہے پیا ہاں جی علم قدرت اتا مننا یہ اندر اللہ تعالیٰ نے علم اور قدرت اتائی رکھی عطا کی تو علم ہو گیا اللہ کے علم کا یہ مطلب ہے کہ اس رات نے کسی قدرت اور علم رکھا ہے لہذا نہیں رکھا جتھے رکھا اتنے ماننا توحید ہو گیا تو جتھے نہیں رکھا اتنے شرک ہو گیا کیونکہ ادھر تو سب حصہ دار بنا لیا نہیں فرمائی لیکن ہر گل اتنے رکھی کہ بھائی جڑا غائب ہے یا فوت ہو گیا وہ نبی وہ ولی علم قدرت تو فارے یہ ادھر کا دعوی سڈا دعوی یہ آ کہ زندہ کو علم قدرت ہے نا عام زندہ کو نبی ولی کو وفات تو بعد اس کو زیادہ ہے یہ دو دعوے ایک دعوی وہ غائب ہو جان تو کوئی شہ نہیں فوت ہو جان تو کوئی شہ نہیں اسی آنے وہ غائب ہو جان یا فوت ہو جان جو رب کی دتی شان ان کو ہے وہ دن ب دن بد دیے گھٹ اگر کوئی دعوی کرے کہ نبی ولی اور دوسرے زندہ یہ طاقت میں سب برابر ہیں اللہ دی عطا کرتا کوئی خصوصیت اتے نہیں یہ دعوی اس پر مضبوط ہے ان لوگوں کا مخصوص شان نال سب تو ممتاز ہو یہ قرآن مجید کے قطعی یقینی عبارات تو ثابت ہے اس شک کرنے والا ایمان کو خارج ہو جاتا آپ سمجھنا ذرا نبیا نمیا نے دو حال ایک حال ہو گیا حیات ظاہری کا اور سامنے موجود دوسرا حال ہے حیات باطنی بعد از وفات کا یا غائب ہو دو حال نبیا بلیاں قرآن مجید کی نسل قرآن مجید کی عبادت ایسا ایک سابت ہو گیا کہ یہاں کا انکار کرنے کرنا مسلمان نہیں ہو سکتا تیرے ساڈے تو غائب ہونا اور انہوں کا اپنے تو بعد ہونا یہ دو حال ایسے نے کہ ان دو وہ ساری کائنات تو سارم گا کوئی اگر انہوں دو حال لوگوں کے دو حال دے کر بلکہ اور سن قسم بات نہیں قبضہ سمجھا قدرت کوئی ہے تیرا میرا حال حاضر ہونے کے غائب ہونے کے برابر نہیں ہو سکتا تیرا میرا حال زندہ ہونا کے مرن تو بعد کے برابر نہیں ہو سکتا اپنا رکھنا تا کر کے میں یہ ہے سکا ایمان ہے قرآن کا صاف بیان ایک نبی کی گل کافی ایک نبی کی بات کافی ہے لان سن رکھو میں نہ حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ السلام آپ اپنی قوم نو فرما فرمان ہے میری قوم وہ بما بے وما تدخرون في بيوتكم اے میری قوم جو تم کاندے رہندے ہو تو کانے رہو گے دو ترجمے کیوں کیتے نے یہ مظاہرے کا سیگا ہے مظاہرے حال اور استقبال دونوں کے لیے آتا ہے یہ نہ والے بیان کرتے ہیں علم بیان والے کہتے ہیں علم مانی والے کہتے ہیں تجدد جہاں مانا ہوئے گا فقط وقتن فا وقتن دسدا رواں تسا جو کھاؤ گے کھانے رہو گے میں وہ بھی دساگا سما کے آدھے کم اپنے گھروں میں جو چھپا کراتے ہو آؤ گے میں وہ بھی دسیا کراگا ہوں اتنے سدکے جا قرآن کے لفظوں غور یہ فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر وہ جائے گی جبریل آئے گا وہ بتائے گا تو میں بتاؤں گا کیونکہ کئی یہی سمجھتے ہیں کہ جی جبریل آئے بتائے تو کچھ آتا ہے ورنہ نہیں اور یہ بھی نہیں فرمایا اس محفل چلوتا ہوں ہاں۔ پوچھو گے تو دسا گا گاہ پچا میرے کوئی پتا نہیں دے اسے رد واسطے فرمایا میں بتاتا رہوں گا مت تھی آخو ہوں میں ہوں اتر جا گا بھائی تھی چٹ تو بعد پھر آ گیا جی اتے نہیں اتے بہ کے دس دیا جتھے مرضی پوچھو گے کوئی وقت بھی قید میں وہ تو اس کی تفصیل ہے اگر اجمال ہی مفسر ہو گیا جنو ایسا ہو گیا نا اس کا اگر یہ مجمل ہی ایسا مفسر ہو ایسا واضح ہو پھر ادھر بجان جانو اور توجہ گل کر لگا فرمایا میں دستا رہا گا جو جو تھی کھانے ہو مدد مطلب میں وہ دسا جو دسا ہوں کوئی بے وقوف تو بے وقوف جڑا آخے کہ چھپ جتنے زیادہ پرتوں میں چھپی ہوگی تو چاہیے فطرت کا تقاضا ہے فطرت کا تقاضا ہے جتنے پرتوں میں چھپی ہوگی علم اتنا دور ہونا چاہیے اس سے اور جال اس کے قریب ہونا چاہیے وہ تو بندہ بہت بے خبر ہونا چاہیے لیکن عجیب گل ہے کہ پرتیاں تو دس پین ویخ رہے ہو جیڑی پرتوں تو باہر پی ہے ویخ رہے ہو تو نہیں ہو سکتا کوئی سیاح بندہ ایڈا تو نہیں ہو سکتا یہاں پر ہندی زبان میں اگر بات کریں تو کہیں گے یہ النس ہے شافیوں کا نزدیک خطاب ہے ہاں جی، یا قیاس اور اولبیت ہے مطلب کیا کہ جب پیٹ میں اور گھر میں پڑی ہوئی چیز کو جانتے ہیں تو چھپی ہوئی ہے تو جو باہر ہے اس کو بتری اور نہ جانتے کہ قرآن موٹے ٹھیک ہو گیا ہوا بھی تمجھ نے وہ خالی وہ نہیں سن اس اسلے سامنے بیٹھے سن پتہ نہیں کوئی کتنے کوئی آخر آخری سال اسلام کی بہت بڑی دور دراز بندی نے مکے ہر پاس آپ سارے بارے فرما رہے ہیں سارے جی دور کی جی گل سیٹار دس بات بچارے گا سمجھ لگی میں ہاں، ہاں۔ گل لگا چوتھی میرا تیسری تھان سے پکارنے دیا سہولت بننی ہیں چار ایک سورت یہ بولا پکارے بولے بولا ستے بولے تھی کی کہتے بولے ڈوا ڈوا سدے ڈوے شرک کے پاس رکھو ہر کسی آخر بے وقوف لگا چلن جان دے ایک دوجے پکانا وہ وہ پہنا دوکانا وہاں پتا کہ ڈورا پکارے ڈورے سرک ہو پے نہ شرک ہونا تو دور رہا کیوں وہ پہلو دس چکیا جب خدا سمجھ کر پکارے گا تو پھر اس حال میں جب ڈورا ڈورے کیا پکارتا خدا سے سمجھ کے نہیں کیا پکارتا لیکن وہ بھی ڈورا ہے وہ بھی ڈورا ہے تو بات ہے اکل کے خلاف ہے بے وقوفی ہے چگل پور ہے کچھ حاصل ایک سورت ہے یہ پاس رکھ دوسری سورت آ دونوں پاسے سنن تو ویکن والے ہو پکار والا بھی جنو پکار دیا پیا یہ بھی نظر والا وہ بھی نظر والا یہ بھی کنا والا وہ بھی ہوں تو کسی بھی آخنا نا کہ بے وقوفی کیوں جب دونوں پاس فائدہ پہ حاصل ہو جانا تیسری صورت توجہ بھائی ایک پاس پکارا والا بے نظرا بے کرنا ہو پر جنوں پکار دے وہ کرنے والا ہوئے نظر والا ہوگا چوتھی صورت یہ پکارنے والا خود نظر ہے پر جنوں پکارتا وہ بے نظر ہے پہلی سورت جی بنائی وہ ڈوریاں والی وہ پاسے چلا یہ تین سورتوں میں پکارنا حق ہے کہ نہیں حق تیسری دوسری سورت کی مثال دونوں پاس اکھڑ کن والے ہونا پکارا حق باہو ہوئے جنوں پکارے غوث پاک بندہ پکارن والا ویخ رہے پیا جنوں پکار دے وہ بھی ویخ رہا سین سن پکارن والا اکھ والا ہوئے پکارے کھوالا ہوتے نظرا یا ساری اس کے پاس نہیں جس کے پاس تھی اللہ کے امر اذن سے اس نے وہاں پہنچا دی بار بار مقصد حاصل ہو گیا نہ ہوا سنا تیسری سورت چوتھی سورت کہ پکار پکارن والا نہیں کیا اور جنہوں پکارتا اور یہ عام امت کا حال ہے امت پکارتی ہے اور چلے آج طبیعت چلاؤ حضرت عیسیٰ کے متعلق حضرت عیسا کی خیب دادی قرآن بیان فرماتا ہے تو یہ سید المبیا ہے نہیں غیب دانی ان کی بدتری کے اولا قرآن سے ثابت ہو کہ اگر وہ کتان جان دیں جانی بھی ویچ والے کچھ جانتے ہیں کہ ہر کسی کا جانتے ہیں فرما رہے ہیں دعوی کر دیتے ہیں تو پھر سمجھ رہے سید لمبے یاد ہوتے کوئی ایسا حال امت کا نہیں جڑا غائب ہے مجھے پکار دیا یہ سوچے کہ میں انا ویکھن نہیں گیا نہ اس دکھ چ رہو تو خوش ہو جا بڑا سوکھا کام ہے وہ میرے علاوہ بھی بندے جائیں گے لیکن کی مطلب شریعت قرآن ادھر کا فرمان ایک نہ ہو خالی ایک نہ پیر کے پاس شیر ہے توجہ نہیں فرمائی یار یہ فوت ہون تو بعد ود جانتی انہوں کی شناخت ہور میں کٹ جاتی ادھر دیکھو اللہ تعالی کی طرف جی کوئی شان اور کمال کسی پتا ہوتا ہے اللہ تعالی پاک ہے اس سے کہ وہ چھین لے اس کے ظلم اور زیادتی کے بغیر جو غور کرنا ذرا اللہ تعالی کسی کو شان دے دے کسی کو کمال دے دے وہ شان اور کمال اللہ تعالی کھول لے واپس مل لے وہ ظلم اور زیادتی تو بغیر کہ رب کی شان بلکہ انہیں قسم کھا کے فرمایا ان شکر تم لذیب کفر تم والا ان عذابی لشکری اگر تم شکر کرو میری نعمت کی قدر کرو تو میں قسم کھا کے کہنا اور سبحان اللہ اور اگر تھی کرو گے نا شکری تو میں کھول عذاب توجہ ہوں یہ تسلیم ہے نبیا اللہ تبارک پتا نے شان کمال دیتے نے اور خبر دنیا جہیا حضرت عیسا پاک کے مسالے انہیں بیان کر کے چلو ہم اپنے نبی کی بات نہیں کرتے بات کی شروعات کر اچھا، اور کسی نبی کی بات کرتے ہیں اور کسی کا حرت ہے اپنے نبی کی بات نہیں کرتے وہ حرت اب میں پوچھتا ہوں وشال سے پہلے تو یہ غیر دانی دین ہے اور میں پوچھ رہا نبی حضرت عیسیٰ نے اس شان دی اس کمال کی قدر کیتی ہے یا بے قدری کیتی ہے شکر کیتا ہے یا نہ شکر تھوڑا دل کیا آ نبی نہ شکر ہوتے ہیں خیر سونے نبیا تیرا ہر ویلا آن والا پہلے نالو افضل ہی ہونا ہے کیوں افضل ہونا ہے تیرا لو شکر رہنا ہے لو نعمت رہنا نعمت دیتی نے جو کچھ دتا ہے انہوں ایک یہ ہوئی ہے کہ تینوں خیر کیا دیتی ہوں سونے ہر لمحہ تیرا شکر بد ادھر ساڑی تک اتا بد رہی ہوں یہ کوئی کرنا ہی ہوا جا کے نبی نا شکری کی رب کھو الحمدللہ یہ ہوئے کیتا ساڈا ان شکر دے کمال کی اس ذات نے عطا سبحان اللہ توجہ اگر سونا نبی مورتیا نو زندہ اپنی زندگی مبارک تو دنیا کے جانچ توتر جیلانی ورگا غلام جب مورتا ہوگا اولیاء کی کرامات نبیوں کے منہ حساب سے یہ تابے داری ہوئی بن گیا محبوب جب محبوب بن گیا تو ہوں اس تابے داری محبت نے نتیجہ لکھایا تیری زبان چ نکلے اصا برا نہ کریں شاہ فرمان شاہ مرشور سونے منصور جنابائی شاہ منصور فرما بسم اللہ من راہ بے منزل من اللہ فرمایا عارف باللہ جس نے کسی کام کو کر دیا کر بسم اللہ فرمایا یہ میں سمجھو جی میں اللہ نے آپ دیتا کون سبحان اللہ پڑھ اللہ کا فکیر ہے وہ جڑا غوث پاک جی رہا اپنی کن شریف ادھر بچہ اللہ کے اجازت نال منتقل فرمایا اس بچے کا نام شیخ اکبر ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی فتوحات یہ سچ لکھا ہے اچھا ہوں گل سمجھنا ذرا جانا مقصود نہیں بتا اصل تو اس کو روتے رہنا سونے نبی سرور کمال اپنے کی مکن کی خسن جب سونے کی برکت نال امت جاری ہو گئے امت الحمد للہ سورت بڑی تر جی صحیح نے ایک سورت غلط ہے ڈورے ڈورے الحمد للہ اچھا ڈورے پر جنہوں نے پکارنے اور ڈورے نہیں سبحان جڑا سارے ملامت کر دے جا سارے مارے اصل ہوں اپنے آپ سے یاد کر بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے میں بھی ڈورا ہوں جی میں ڈورا ہاں، ہوں حقیقت نہیں عقیدہ ہے اصا ڈورے ہیں پر جنہوں پکارنے ہیں وہ سننے والے ہیں تین سورت پر حق نے ولی ولی نو پکارے ولی نبی نو پکارے نوی آمتی پکارے یا نبی نو پکارے تین سورت پر حق نے علم موجود ہے کیوں علم اور قدرت یعنی اللہ کی عطا کی ہوئی نبی اور کی کرتا ہے نبی دل دے اندر جس میں کوئی پکار ہے نبی دل شریف دے اندر اپنی ہمت صرف کر رہے کی مطلب رب وحدہ اولا شریف توجہ والا کم کر سکتا لیکن صرف گل نبی توجہ رب رب کی اتو اتا تیز ہی جلدی ای ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کو نبی یہ نہیں کی رضا ٹھیک کیا کر آپ کو خدا ان کی رضا نہیں کیوں تیزی بڑی اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام کیوں یعنی کنویں جان لگے دل شریف باتقاد ہے بشری خیال آیا چوٹ دا اینی ہمت سب ہوئی اللہ تعالی نے جبریل کہ نبی تھلے پہنچنے نہ پائے رستے دے اندر اٹھا لو سبحان اللہ ہوں تو آپ دس بندے نو سٹیا جائے بچے نو سٹیا جائے کنویں سٹیا جائے کن ایک وقت جاندیا لگنا لیکن وہ نبی کی ہمت خدا پاک کا جبریل بھیجنا جبریل آنا اور چکنا یہ نبی تھلے جان پہلو پہلو سارا کچھ برداشت کنی تیزی ہو اس تیزی کی بنا کے بندے کہہ دیتے ہیں نبی نے کیتا ہے حالانکہ نبی ہمت کیتی ہے یعنی ہمت کا مطلب ہے اندر توجہ رب پر خرچ کی وہ شرک کی جڑ کٹی جائیے نا ایک ہوتا ہے حقیقت ایک ہوتا ہے بندہ ایک بندہ نے یار میرے دس روپئے دے وہ بندہ ایک بندہ آ کے اللہ میرے دس روپئے دے اللہ دس روپئے دے بندیا دس روپئے دے فلانیا غلام رسول دس روپئے دے اللہ دس روپئے دے دونوں گلا بار حق ہیں ایک حقیقت ہے ایک مزہ اگر غلام رسول نے دس روپئے دے دیے بندہ آخ میں اللہ دس روپئے دیتے ہیں بارہ کہ نہیں آخ میں نے غلام رسول یہ بارہ کیوں ہے آئے تھے بندے تو یا تو آپ کو بندہ اللہ ہے یہ آخنا کہ میں جائز میرے اللہ دیتے بندے یہ آخر کیوں جائز اچھا اتنے دوائے کا چکر پائی باس کر لیں گے نبی ولی کی گل آئے تو اتنے شرک سب یا آخو یہ اللہ نہیں بائی پاس کر لینا میری اللہ نے دعائے کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ نے کہہ رہے ہیں صحیح ہے اللہ نے کیوں بچا لو حقیقت ہے حقیقت کو کیوں ماننا ہے بھائی اور اور ہاں، حاضر غائب کا کوئی کوئی رولا نہ نہ نہ نہ رہا مردے زندہ کی کی گل گل رہی رہی پکارن پکارن آپ ہے جتنے خدا سم عبادت کے لائق الحمد اللہ نہ کوئی مسلمان اللہ تو سوا کسی عبادت کے لائق سمجھتا ہے خدا مغالتا تو دور ہو گیا لیکن مغالتا آخری نہیں میں دور نہیں کر سکتا توجہ نہیں بول رہی دور ایک جان بوجھ کے مغالتا پیدا مغالتا آخری نہیں تو نہیں کر سکتا وہ ہر کسی کے نقش کا فیل تو دور ہو گیا ان شاء اللہ تھکاوٹ جو کچھ بھی ہے جس طرح حالت سی اس بارودار پیش کیتے ہیں ان شاء اللہ کسی نے کوئی فرصت کا وقت ہوا آخر دعوانا الحمد آفر سلام کے دوش اس کے پڑھ سکتے ہیں